حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی عادت ہے اور گناہ ایک جھگڑا ہے اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو سو اکیس